کھول دیے جائیں گے ایک ہوتا ہے دروازے ہم کھولیں ایک ہوتا ہے فتحت دروازے کھول دیے جائیں جب کوئی آفیسر آتے ہیں تو دروازے نوکر کھولتے ہیں جب کوئی بڑا مالک آتا ہے تو دروازے نوکر کھولتے ہیں ہم جاتے ہیں تو اپنے گھروں کا تالا خود کھولتے ہیں باتھ روم کا دروازہ خود کھولتے ہیں دکان کا شٹر خود کھولتے ہیں بند بھی اس کو خود کرتے ہیں ان مقامات میں اعزاز نہیں مگر جنت میں فتحت ابواب آپ کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے وقال لهم خزنتها جنت کا سب سے بڑا استقبالی فرشتہ آپ سے کہے گا سلام علیکم طبتم تم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بہترین سلامتی ہو فد خالدین آئیے آپ ہمیشہ کے لیے جس گھر میں جاؤ تو واپس آنے کا ارادہ ہوتا ہے جس کمرے میں جاؤ تو واپس آنے کا ارادہ ہوتا ہے جس بلڈنگ میں جاؤ تو واپس آنے کا ارادہ ہوتا ہے جس ملک میں جاؤ تو واپس آنے کا ارادہ ہوتا ہے جس شہر میں جاؤ تو واپس آنے کا ارادہ ہوتا ہے مگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں فد خلوحا خالدین آؤ آپ یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں وقال الحمد للہ اور وہ کہیں گے جنتی الحمد للہ او رسن الرزا اللہ نے آج ہمیں اس زمین کی وراثت عطا فرمائی ہے من الجنت نشاء جس جگہ ہم چاہیں ہم رہ سکتے ہیں فنعم اجر العاملین بہت پیاری مزدوری ہے وتر الملائکہ حافین من حول العرش فرشتے ارد گرد آپ کا احاطہ کیے ہوں گے یسبحون بحمد ربہم اپنے اللہ کے لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے قضی بینہم بالحق برحق فیصلہ ہو چکا ہوگا وکیل الحمد رب العالمین اور جنتی اپنی جنت میں بھی الحمد رب العالمین کے ترانے پڑھ رہے ہوں گے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ نے اعمال کی جزا رکھی ہے نیکیوں کی جزا رکھی ہے اعمال کا بدلہ رکھا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جو ایمان کے بعد اپنی نیکیاں کرتا رہا اللہ اس کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائیں گے ان الذین آمنوا وعمل الصالحات جو ایمان کے بعد اعمال کرتا رہا یہدیہم ربہم بی ایمانہم ان کو ہدایت ان کا رب عطا فرمائے گا تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم اور جنت نعیم ان کو عطا کر دی جائے گی اور وہاں پہ باقی ہیں ام الذین سعدو جو اللہ کو منوا کے چلتے تھے ففی الجنت جنت خالدین فیہا وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک جب تک یہ آسمان باقی رہیں گے زمین باقی رہیں گے ام الَّذِينَ شکو جو بدبخت ہو کر اللہ سے ناراض پاکی کا انہم لیتے رہے ففی نار آج اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا لہم فیہا زفیر و شہیق ان کی پہلی آواز زفیر ہوگی دوسری آواز شہیق ہوگی زفیر کہتے ہیں گدے کی پہلی آواز کو اور شہیق کہتے ہیں گدے کی آخری آواز کو وہ پہلی آواز گدے کی ان کی ہے آخری آواز گدے کی ان کی ہے اس طرح ہی گدے کی طرح بولتے رہیں گے گدے کی طرح آوازیں بڑھتی رہیں گی اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ گدا آواز دیتا ہے تو یہ جہنم کے حضرات کو شیرابی کو دیکھتا ہے کسی زانی کو دیکھتا ہے کسی قاتل کو دیکھتا ہے کسی مردود کو دیکھتا ہے کسی شیطان کو دیکھتا ہے کسی غلطی کو دیکھتا ہے کسی گناہ کو دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کی آوازیں نکالتے ہیں جب یہ آواز دینا شروع کرے اللہ اکبر کی آوازیں لگاؤ تو یہ خاموش ہوگا لا حول ولا قوت کی آوازیں لگاؤ یہ خاموش ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آوازیں لگاؤ یہ خاموش ہوگا قل اعوذ برب الفلق کی صورتیں پڑھتے جاؤ یہ خاموش ہوگا میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی گدا آپ کے سامنے آواز نہیں نکالتا تھا علماء فرماتے ہیں صحابہ کے سامنے بھی گدا اس طرح آواز نہیں نکالتا تھا وجہ اس کی یہ تھی صحابہ پر اللہ کے ایمانی فرشتے نازل ہوتے تھے انبیاء پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے تھے انبیاء پہ ہر وقت نیکیوں کی بہار تھی صحابہ پر ہر وقت نیکیوں کی بہار تھی ان کے میدان جنت کے تھے ان کے نظام جنت کے تھے ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرتا ہوں مگر میرے اونٹ سرکش ہو گئے کل ایک بھاگ گیا آج دوسرا بھاگ گیا پرسوں تیسرا بھاگ گیا میرے آقا علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے دیکھا کہ اونٹ بدک رہا تھا وحشی ہو چکا تھا جب اونٹ وحشی ہو جائے اللہ معاف کرے اس کی بڑی بری حالات ہوتی ہیں وہ کسی کو معاف نہیں کرتا اللہ کے نبی نے کہا آ میرے پاس دروازہ کھول جب آپ نے دروازہ کھولا سامنے اونٹ کھڑا ہے ہے سرکش ہو گیا صحابی کہتا یا رسول اللہ آپ اندر نہ جائیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ اونٹ مارے گا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو تالا کھول جب تالا کھلا دروازہ میرے آقا نے کھولا آپ اپنے دستے مبارک سے دروازہ کھول کر جس وقت آگے بڑھے آپ علیہ السلام السلام نے اس کو فرمایا جا اس کی رسی کھول کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے رسی کھولنے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھائے اونٹ آپ کی طرف بڑا آپ کے قدموں میں گر گیا حضور اکرم علیہ السلام کے کپڑوں کو بوسا دینے لگا اللہ کے نبی کے جسم سے اپنے آپ کو مس کرنے لگا یا رسول اللہ یہ دوسرا اونٹ بھی باغی ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے جب اس کی طرف دیکھا ہے وہ اونٹ بھی میرے آقا کی طرف بڑا حدیث میں آتا ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اللہ کے نبی تیسرے اونٹ کی طرف بڑھنے لگے وہ بھی باغی ہو گیا ہے حضور جب اس کی طرف بڑھنے لگے وہ دوڑ کر خود آیا اللہ کے نبی کے دربار میں ایک اونٹ بھی دوسرا اونٹ بھی تیسرا اونٹ بھی تینوں کے تینوں میرے آقا علیہ السلام کے دربار نبوت میں سر بچھا کے بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی ان پہ دستے مبارک پھیر رہے ہیں وہ اپنی آجزی دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے جھک چکے ہیں ساری دنیا کے اندر وہ بندہ حیران ہو گیا یہ باغی اونٹ یہ سرکش اونٹ یہ تغیانیت والا اونٹ آج اللہ کے نبی کے دستے مبارک کے سامنے آپ کی صورت کے سامنے آپ کی سیرت کے سامنے آپ کی نبوت کے سامنے رسالت کے سامنے سر ہم بیٹھ چکا ہے کوئی سرکشی نہیں کوئی عداوت نہیں کوئی دشمنی نہیں کوئی بغض نہیں کوئی چیزیں نہیں آج یہ کیسے ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی جنت کے اعمال کرتا جا قیامت کے دن بھی اس طرح ہی جانور تیرے آمدید بن کر آئیں گے وہ تمام پرندے تیرے کہنے پہ آئیں گے وہ تمام چیزیں تیرے کہنے پہ آئیں گی جو کھانا چاہے گا سب کچھ سامنے آئے گا جو پینا چاہے گا سب کچھ سامنے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں جنت کے چشمے کا پانی پی سکتا ہوں اور نہیں جب تک اللہ کا یہ رسول محمد رسول اللہ جنت کا پانی نہیں پیتا تیرے اوپر اور تمام نبیوں پر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے علیہ سلاد والسلام کو جب یہ کہا گیا میرے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اللہ تیرے ہاتھوں سے جنت کا افتتاح کروائے گا اور تیری امت کے قدم تیرے بعد اس کے اندر داخل ہوں گے میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دیکھا جنت کی خوشبو مجھے آئی جنت کی نہریں مجھے نگاہی دی چار نہریں تھی اللہ کی قسم دودھ کی نہر شہد کی نہر پانی کی نہر شراب کی نہر چار نہریں حضرت جبرائیل لے کر گئے یا رسول اللہ یہ نہریں میرا کی رات میں میرے آقا نے فرمایا یہ سفید دودھ کی نہر اپنی جگہ بے مثال شہد کی نہر اپنی جگہ بے مثال شراب کی نہر اپنی جگہ بے مثال اور پانی کی نہریں اپنی جگہ بے مثال میں نے جبرائیل سے پوچھا بتا یہ نہریں کس کے لیے کہا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اور تمام جنتیوں کے لیے میں نے کہا یہ تو بتا یہ کہاں سے چل کر آتی ہیں جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آج تک مجھے بھی نہیں بتایا یہ کہاں سے چل کر آتی ہیں آپ اپنے اللہ سے پوچھیں کہ یہ آپ کی امت کے انعام ہیں یہ جنتیوں کے انعام ہیں قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے خدا کی قسم یہ چار نہریں ہیں جو آپ کو اللہ عطا فرمائے گا آپ کی امت کو اللہ عطا فرمائے گا امت کو بتائیے یہ نہریں آپ کو ملیں گی نبی نے کہا بتا کہاں سے آتی ہیں کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں بتایا گیا آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اللہ کا ایک نیا فرشتہ اترا اس نے آ کر اللہ کے نبی کا دست مبارک پکڑا آپ کو ساتھ لے گیا ایک ایسے میدان میں جہاں ایک خوبصورت مینار تھا جس کی چمک پورے کائنات کی چمک سے زیادہ تھی اور آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مینار اس پہ رکھ دیے جائیں خدا کی قسم وہ مینار چڑیا کی طرح لگیں گے یہ اتنا بڑا مینار تھا اللہ کے نبی سے کہا آئیے آپ جائیے اس کے اندر نبی علیہ مسلاط والسلام نے جب دروازہ کھولا آپ اندر تشریف لے گئے خدا کی قسم وہ جڑیں دکھائی گئی وہ آپ کو بنیاد دکھائی گئی وہ آپ کو مرکز دکھایا گیا وہ آپ کو چشمہ دکھایا گیا ہمارے نبی کا اور باقی نبیوں کا یہ فرق ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنت کا بتایا بھی رب نے آپ کو جنت دکھائی بھی اور فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ چلے جائیے نہروں کے اندر چلے جائیے اللہ کے نبی ان نہروں کی طرف بڑے حضور اکرم علیہ السلاۃ والسلام جب واپس تشریف لائے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے رشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کی عطا پر اپنی امت کی ادا پر بے انتہا حیران ہو چکا ہوں کہ میرا اللہ رب العزت اپنی امت کے لیے اتنا انعام دے رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا جنت کی نہروں کی خوشبوئیں جنت کی نہروں کے کلر جنت کی نہروں کے مرکز یہ ایسا ہی تھا جیسے آپ کسی گھر کو لینا چاہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر آپ کو وزٹ کرواتے ہیں آپ گھر کے اندر جا کر دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں بیویوں کے لیے پسند کرتے ہیں بڑوں کے لیے پسند کرتے ہیں چھوٹوں کے لیے پسند کرتے ہیں اللہ کے حبیب کو جنت دکھائی گئی سیمپل دکھایا گیا نہریں دکھائی گئی سب کچھ دکھایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام مسکرا کے باہر نکلے کہا چھوٹی سی امت پر اللہ کے اتنے بڑے انعام اتنے بڑے کرم اتنا بڑا نظام میں تمہیں جنت کا یقین دلاتا ہوں الکل جنت التی او بیما کن تم تاملونا تمہارے اعمال کی بنیاد پر اللہ تمہیں جنت کے اندر داخلہ فرمائے گا اور تمہاری وراثت جنت ہے زمین کی وراثت جنت کا نظام نہیں ہے دنیا کی وراثت جنت کا نظام نہیں ہے نبیوں کی وراثت جاری نہیں ہوئی آپ علیہ السلام السلام اور جتنے انبیاء آئے ان کی وراثتیں جاری نہیں فرمائی گئی تاکہ قناعت پسندی ہو صبر کا نظام ہو اور ان کو پتا ہو یہ کائنات کی زرخیزیاں دنیا کا دھوکہ ہے اصل چیز تو آخرت کا نظام ہے آخرت کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اورستموها بما کنتم تعملون یہ جنت ہے میرے بھائیو جس کے وارث تم ہو کوئی جانور نہیں ہے کوئی حیوان نہیں ہے کوئی شیطان نہیں ہے کوئی دنیا دار یہودی نہیں ہے عیسائی نہیں ہے سکھ نہیں ہے بدھ مذہب نہیں ہے گوتم مذہب نہیں ہے صرف اور صرف مسلم آپ ہیں اور آپ اس کے وارث ہیں اور آپ کو یہ وراثت میرا اللہ جنت میں عطا کرتا ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اس جنت کے میدانوں میں مینار میں تھوڑا سا ٹھہرا اور میں اس کے بعد واپس آنے لگا میں نے اللہ سے کہا واپس جاؤں فرمایا جی بھر کے دیکھ لے تو تو جنت میں ہے تیری امت انشاءاللہ تیری اتباع پہ جنت پہ آئے گی تیرے قدموں پہ چل کر آئے گی تیری اتباع کرتی ہوئی آئے گی عیسا السلام اپنے گھر سے ایک دن جب باہر نکلے آپ نے دیکھا کہ کئی کافر ایسے ہیں جن پہ عذاب کا کوڑا برسا ہوا ہے علیہم سوتا عذاب اللہ نے کافروں پہ عذاب کے کوڑے برسائے کا لبل مرسا اللہ گھات ہاتھ لگا کر آئینہ لگا کر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ان کو کیا ہوا ہے تو فرمایا تھا رات کو رب کے نافرمانی کی اللہ نے ان کی چھتیں ان پہ الٹی ان کی زمینیں ان پہ الٹی ان کی آبادیاں ان پہ الٹی آج اس وقت مسئلہ تھا نبیوں کا ایمان تھا نبیوں کا کلمہ تھا رسولوں کا کلمہ تھا صحابہ کا ایمان تھا جس کی بنیاد پر نبی کی توہین کوئی کرتا اللہ نقد عذاب دیتا صحابہ کی توہین کوئی کرتا اللہ نقد عذاب دیتا ان کے اعمال صبح و شام ترقی والے تھے ان کی پیشانیاں صبح اور شام ترقی پیش کرتی تھی ان کا رونا دھونا اللہ کے سامنے بلندی کا معیار تھا ان کا نظام لباس اللہ کو خوش کرتا تھا ان کی زبان کی گفتگو اللہ کو خوش کرتی تھی آج زبان ذرا سی کھلی تالے ٹوٹ پڑتے ہیں بندہ اس کو پکڑ کر گالیاں نکالنے پڑتا ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جنتی ہو اور اس کی زبان سے گالی نکلے جنتی ہو اور اس کی زبان سے بکواس نکلے جنتی ہو اور اس کی زبان سے نبی کی گستاخی نکلے جنتی ہو اور اس کی زبان سے شرک کا کلمہ نکلے جنتی ہو اور اس کی زبان سے توہین نکلے جنتی ہو اور اس کی زبان سے اسلام کی نفرت نکلے جنتی ہو اور اس کی زبان سے ماں باپ کی نفرت نکلے فرمایا جب تم گالیاں اپنی زبان سے عام کرتے ہو اللہ کا عرش حرکت میں آتا ہے زلزلہ اس پہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت جو تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے اللہ اس رحمت کو تم سے اٹھا لیتا ہے اور جب تک یہ زبانیں گالیاں دیتی جائیں گی آج بڑا نہیں چھوٹا نہیں ہر گھر کے اندر بچوں میں گالیوں کا رجحان ہوتا ہے اور جس کا بچہ گالیاں دینے میں تیز ہوتا ہے اس گھر میں اس کو ذہین شمار کیا جاتا ہے اس گھر میں اس کو اعلیٰ درجے کا فائق درجے کا باپ سے کہتے ہیں گالیاں کیوں دے رہا ہے ماں سے کہتے ہیں گالیاں کیوں دے رہا ہے کہتے ہیں بے شک گالی گناہ لیکن بچہ بڑا ذہین ہے ایک دم سے گالیاں سیکھ گیا ہے ایک دم سے اس کی زبان پہ چیزیں جاری ہو گئی ایک دم سے ان تمام چیزوں پہ جاری ہو گئی میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب اللہ چابی مجھے عطا کرے گا جاؤ جنت کا دروازہ کھولو یہ ہے انعام یہ ہے افتتاح یہ ہے ساری دولت یہ ہے اصل چیز یہ ہے باقی رہنے والی نعمت اس کو حقیقت کہا جاتا ہے اس کو تمام چیزوں کی باقیات کہا جاتا ہے پوری کائنات کا مرکز میرے نبی کے حوالے جب ہوگا اللہ آپ کو چابی عطا فرمائے گا اس منظر کو امت نے کبھی سوچا یا آپ کی امت پیچھے کھڑی ہوگی اس منظر کو امت نے کبھی سوچا اور نبی اللہ کے ہاتھ سے جس وقت چابیاں پکڑ کر جنت کی طرف رخصت ہو گے اور جنت کی طرف روانہ ہوں گے سارے نبیوں کی نگاہیں میرے آقا علیہ السلام پر ہے جب کھانے کی دیکھ پک جائے بچوں کو بھوک لگ جائے بڑوں کو بھوک لگ جائے چھوٹوں کو بھوک لگ جائے مہمان تڑپ جائیں مہمان تھک جائیں مہمان اک جائیں پیاس شدت میں آئے بھوک شدت میں آئے کپڑے پرانے ہو جائیں نئے کپڑوں کی تمنا جوتی ٹوٹ جائے نئی جوتی کی تمنا بال بال گندے ہو جائیں نئے بالوں کی تمنا چہرے گندے ہو جائیں نئے چہروں کی تمنا خاندان میں ٹوٹ پڑ جائے آج جوڑ کی تمنا بھوکھا آدمی پیاسا آدمی چہرہ دھونے کے لیے تاب کپڑے پہننے کے لیے جو بندہ بےتاب ہوتا ہے جس کو تمام چیزوں کی انتظار ہوتی ہے اس مجمع کو جب یہ پتا چلتا ہے اب دیکھ کر ڈھکن اٹھنے والا خوشبوئیں پھیلنے والی پانی کی ٹنکیاں کھلنے والی کپڑوں کے سوٹ ملنے والے جوتیوں کے ڈیپو کھلنے والے پانیوں کے گلاس رکھے جائیں کمروں کے قالین بچھ جائیں نیند کے تکیے آ جائیں ہوائیں چل جائیں خوشبوئیں آ جائیں تمام چیزیں آ جائیں اس وقت جب جنتی اس چیز کا منتظر ہوگا حشر کے میدان کی تپش اس کے بدن پر ہوگی سورج کی تپش اس کے بدن پر ہوگی عجیب قسم کی دہشت اس کے بدن پر ہوگی حرارت اس کے بدن پر ہوگی تھکا ٹوٹا انسان ہوگا جو حشر کی سپاہیوں سے بچ کر آگے نکل کر مختلف میدانوں کا سامنا کرتے ہوئے اچھے برے کا حساب دیتے ہوئے انٹرویو میں کامیاب ہوتے ہوئے اپنے امام کے پیچھے ہوگا سب نبی نبی کے پیچھے ہوں گے سب امت امتوں کے پیچھے ہوں گی اور اس وقت کی مثال اس طرح ہوگی جس طرح کھانے والا یہ کہتا ہے آ جائے کوئی اٹھانے والا کھلانے والا پلانے والا تقسیم کرنے والا دیکھ کے ڈھکن کو اتارنے والا روٹی شروع کروانے والا جو آپ کی تڑپ اس وقت ہوتی ہے جو آپ کی پیاس اس وقت ہوتی ہے وہی حشر کے میدان میں تھکے ہوئے لوگ ہوں گے خدا کی قسم میرے آقا کو جس وقت چابی عطا کر دی جائے گی اللہ کے انبیاء اللہ کے رسول اور ان کی امتیں اور میرے آقا کی امت نبی علیہ السلام کے اس نظارے کو دیکھے گی جنت کے میدان کو کھلتا ہوا دیکھے گی جب وہ دروازہ ہوگا کون سا دروازہ جس پر میرے آقا کہتے ہیں چمکتا ہوا یہ لفظ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آقا جس وقت آگے بڑھیں گے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ مسلاط والسلام جس وقت چابی مانگیں گے سونے کی چابی آپ کو عطا کر دی جائے گی جب تالا دیکھیں گے چاندی اور زمرت کے خوبصورت پتھروں سے بنا ہوا تالا میرے نبی کو دکھائی دے گا اللہ کے نبی جب اس تالے کو کھولنے لگیں گے اللہ کے نبی سے وہ تالا اس وقت پہلے کھلے گا نہیں پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آئیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور اس تالے کو کھولیے اللہ کے آقا اللہ کے نبی علیہ السلام حضور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت متحرہ میں لکھتے ہیں اس وقت میں تالے کی چابی پکڑوں گا آگے بڑھوں گا حضور اکرم علیہ السلام کا ایک لقب المفتاح ہے مفتاح کہتے ہیں تالا کھولنے والا دروازہ کھولنے والا چابی کو کھولنے والا چابی کو لگانے والا جب جنت کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے آقا علیہ السلام کھولیں گے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کی قسم اس کی خوشبو باہر نکلے گی چالیس سال تک جو بندہ دور کھڑا ہوگا وہاں تک اس جنت کی خوشبو جائے گی وہاں تک چالیس سال تک جو بندہ دور کھڑا ہے جہاں سے سفر چالیس سال کا ہے چالیس سال دور ہے چالیس سال دور تک جو بندہ کھڑا ہے جس وقت میرے آقا دروازہ کھولیں گے اللہ جنت کی خوشبوئیں کھانے پینے ذائقے امبر زعفران مشک کافور تسنیم یہ خوشبویں جب پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلیں گی خدا کی قسم جو بندہ اس کو خوشبو کو سونگے گا لیکن تین بندے ایسے ہیں جو اس جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوں گے جنت سے بھی محروم ہوں گے جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گے ایک ماں باپ کا نافرمان جس نے جنت کی خوشبو سے بھی اپنے آپ کو معطر نہیں کر سکے گا اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو کے نکل گئے اور ناراض ہو کے اس دنیا سے کوچ کر گئے ناراض ہو کے اپنی قبروں میں چلے گئے ان کے ماں باپ کی بد دعائیں دنیا کے اندر بھی بچوں کو ضریل کرتی ہیں آخرت کے اندر بھی بچوں کو خوار اور برباد ہونا پڑے گا بد دعا سے بچیں ماں باپ بھی بد دعا سے بچا کریں بچہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا کرے بچہ آپ کے سامنے کوئی ظلم کی کہاوت سنائے بچہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا کرے ماں باپ جذبات میں آ کر اخباروں میں یہ خبریں لگا دیتے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا خدا کی قسم وہ ظالم ہے آپ بے شک مظلوم بن چکے ہیں لیکن آپ کی بد دعائیں آپ کا اس کو آگ کرنا یہ دنیا میں نہیں بلکہ اللہ جنت سے بھی اس کو آگ کر دیتے ہیں ماں باپ کی بد دعا کی وجہ سے اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے آخرت بھی تباہ ہوتی ہے خون تو آپ کا ہے امت تو آپ کی ہے اللہ کے نبی ہمیشہ بد دعا سے بچتے تھے اور حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کر دی تھی یا اللہ میری بد دعا کو بھی دعا بنا دے اور میری بد دعا جن پہ اتری اللہ ان کو بھی اسلام عطا کر دے اور میری بد دعا جن پہ اتری اللہ تو اپنا رحم ان پہ فرما دے اللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ماں باپ بد دعا نکالیں تو قبول ہے اور ماں باپ بھی ایک دم سے بد دعا نکالتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اس دور میں بنی اسرائیل کے دور میں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی جب اولاد ہو گئی بچہ اس کا نافرمان نکلا تو اس کی ماں نے بد دعا کر دی اللہ تجھے ہلاک کرے برباد کرے تباہ کرے جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ماں باپ بوڑھے ہو چکے ماں باپ کو سہارے کی ضرورت تھی ماں باپ کو کھانے کی ضرورت تھی ماں باپ کو پینے کی ضرورت تھی آج جو ماں ہے وہ صرف دو مرتبہ روتی ہے ایک تو اس وقت روتی ہے جب اس کا معصوم چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں وہ پیتا نہیں رات کو روتا ہے ماں صبح آنسو رہی ہوتی ہے پوچھتے ہیں ماں جی کیا ہوا کہتی بچہ میرا کھا نہیں رہا میرا بچہ پی نہیں رہا دو دن سے دودھ نہیں پیتا دو دن سے پیٹ میں درد دو دن سے یہ رو رہا ہے وہ بیچاری رو پڑتی ہے اس کی دردوں کو سمجھتی ہے باپ کو رونا نہیں آتا لیکن ماں اس وقت روتی ہے جب اس کا چھوٹا سا بچہ چھ مہینے کا دو مہینے کا چار مہینے کا رونا شروع کرتا ہے کھانا چھوڑتا ہے پینا چھوڑتا ہے خدا کی قسم ماں اس کی رو جاتی ہے وہ تو بدبخت لوگ ہیں جو اس لحاظ سے کہ ہم بچوں کو کھلائیں کیسے بچوں کو پلائیں کیسے بیویوں کے حمل بھی جا کے ضائع کروا دیتے ہیں اور ان کی بیویوں کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جن جن نے حمل ضائع کروائے اس کی نحوست کی وجہ سے خدا کی قسم بیویوں میں ایسے انفیکشن پیدا ہوئے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ان کو رحم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ماں کو پتا ہوتا ہے بچہ کالا ہو بچہ کیسا ہو وہ بیٹا ہوتا ہے اس کو پیدا تو ہونے دو جب آپ اس کو کھلاؤ گی خدا کی قسم جو دودھ آپ اس کے لیے بناؤ گے اللہ اس دودھ سے آپ کو بھی چائے پلائے گا اور جو روٹی آپ اس کے لیے بناؤ گے اللہ اس کی برکت سے آپ کو بھی کھلائے گا ماں معصومیت میں روتی ہے کیا ہو گیا بچے کو کیوں روتا ہے کیا مسئلہ ہے کھاتا کیوں نہیں پیتا کیوں نہیں وہ کس طلب سے اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس سے پہلے جب بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا میاں بیوی مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کہیں ضائع کروا دیں علماء سے مشورہ کرتے ہیں بچہ ضائع کروا دیں بڑے بچے ہیں فیس دینی پڑے گی پیسہ دینا پڑے گا اسکول میں کالج میں معیار کہاں سے لے کر آئیں اگر اللہ کے دین کے راستے میں آؤ تو دینی مدارس کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ترین ہے اپنے بچوں کو چھوڑو اس اصحاب صفا کے چبوترے کی مثال میں جہاں سیدنا ابو بکر صدیق پڑھ کر میرے نبی علیہ السلام کا شاگرد بنتا ہے کوئی پیسہ نہیں کوئی فیس نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی چھٹی نہیں کوئی نفرت نہیں کوئی ایسی عداوت نہیں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھنے والا سیدنا ابو بکر صدیق جب قرآن تعلیم دین سیکھتا ہے اور فی سبیل اللہ کی تعلیمیں حاصل کرتا ہے روٹی مل جائے تو کھاتا ہے نہ ملے تو حدیث پڑھ کے پیٹ بھر لیتا ہے خدا کی قسم اللہ اس صحابی کو ایسے چمکا کر اس دنیا پہ لاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جب وہ جنت میں داخل ہوگا آٹھ دروازے اس کو کہیں گے آ ہمارے اندر آ ہمارے اندر آ ہمارے اندر یہ فخر اس طالب علم کے لیے ہے جس نے کوئی فیس نہیں دی جس جس نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی جس نے کالج یونیورسٹیوں انگلش انگریزی ان تعلیمات سے ہٹ کر اپنے حبیب کے صدقے بیٹھ کر وہاں پر سب کچھ حاصل کر لیا اور اتنا بڑا رتبہ رب نے اس کو عطا کر دیا کہ فرشتے بھی اس ابو بکر کے لباس پہننے کے مکلف بنتے ہیں اور جب وہ ٹاٹ کا لباس پہنتا ہے میرا اللہ کہتا ہے سارے آسمان کے فرشتے ٹاٹ کا لباس پہن کر جاؤ اس لیے کہ زمین پر اس طالب علم ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا یہ درجہ ہے عقیدت ہے حضور اکرم علیہ وسلاط وسلام میاں بیوی کا یہ مشورہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بچہ ضائع کروا دیتے ہم اولاد پیدا نہیں کرتے ہمیں اولاد کی اب خواہش نہیں رہی ہمیں یہ تمام چیزیں نہیں رہی اور جا کر فتوا لے کر ضائع کروا دیتے ہیں چار ماہ کے بعد اگر ضائع کروائیں گے تو بندے کے قاتل بنیں گے قیامت کے دن سانس دیا جائے گا چار ماہ سے پہلے بھی اگر کوئی مستند ڈاکٹر ہے لیڈی ڈاکٹر ہے وہ آپ کو کسی طبیعت کے طور پر جسم کے طور پر بیماری کے طور پر کسی چیز کی طرف لا کر یہ کہہ دے کہ آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے پھر بھی اللہ کی کتاب پہ بھروسہ کرو اللہ کے دین پہ بھروسہ کرو اللہ کے وظائف پہ بھروسہ کرو آپ اس دنیا کو دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں تو اس بچے کو محروم کیوں کرتے ہیں آپ یہاں پہ آ کے کھا سکتے ہیں تو اس کو محروم کیوں کرتے ہیں آپ یہاں پہ آ کے پی سکتے ہیں تو اس کو محروم کیوں کر سکتے ہیں اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں آج جو بندہ کہتا ہے میں کھلا نہیں سکتا ان سے پوچھو جن کے بچے ہوتے ہیں وہ خود بھوکے رہ کر بھی اولاد کے لیے لے کر آتے ہیں خدا ان کو دیتا ہے بچوں کے صدقے سے اللہ کی قسم بیٹیوں کے صدقے سے تمام چیزوں کے صدقے سے اللہ کی ذات ان سب کو عطا کر رہی ہے اللہ کی ذات ان سب کو دے رہی ہے حمل ضائع کروانے سے اللہ کی ربویت پر داغ لگتے ہیں حمل ضائع کروانے پہ اللہ کی ایمانیات پر شک پیدا ہوتے ہیں حمل ضائع کروانے سے بندے کے اعتقاد ٹوٹ جاتے ہیں حمل ضائع کروانے سے اللہ پہ توکل کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور بندہ ایمان سے غلطی کی طرف بھاگ جاتا ہے اور اس کا اعتقاد اپنے اللہ کی ذات پہ باقی نہیں رہتا ماں کرتا ہے بچہ جب وہ تین مہینے چار مہینے کا ہوتا ہے اور دوسرا ماں اس وقت روتی ہے جب وہ بیچاری بوڑھی ہو جائے اور اس کا حامد اس دنیا سے چلا جائے اور وہ بیوہ ہو جائے آہستہ آہستہ اس کا سہارا بیٹا تھا اور اس بیٹے کے سہارے پر اس نے اپنے بال سفید کر لیے دوسری شادی اس نے نہیں کی رنگ پیلا کر لیا دوسری شادی اس نے نہیں کی اور یہاں تک اس کا بڑا بچہ جوان ہو گیا اس کے خواب شروع ہو گئے اب یہ بچہ میری خدمت کرے گا مجھے کھلائے گا مجھے پلائے گا مجھے سلائے گا میرے ٹھکانے کا انتظام کرے گا بچہ بھی ماں کی آہ کرتا رہا لیکن جب تھوڑے سے آگے بڑھ کر بچے کو شادی کروائی اور شادی اس خاندان نے کی جہاں پر دین نہیں تھا جو بچی پہلے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی جو بچی کا معیار لیول ایمان کا نہیں تھا بلکہ دنیا کی دولت کا تھا اس کو گھر میں لا کر بچے کی خواہش پر جب بیڈوں پہ بٹھا کر اس کو سلاتے ہیں خدا کی قسم دس دن بیس دن کے بعد وہی عورت اپنے بیٹے سے تقاضا کرتی ہے کہ اما مجھے صبح اٹھاتی ہے نماز کے لیے مجھے صبح اٹھاتی ہے قرآن کے لیے میں پابندی کی زندگی میں قید کی زندگی میں صحوبتوں کی زندگی میں مشقتوں کی زندگی میں اپنا گزارا نہیں کر سکتی میرا تجھ سے تقاضا یہ ہے کہ میرا الگ کر دے ماں کا سسٹم الگ کر دے میں نہیں رہ سکتی اب تو جا کر پوچھ لے مسئلہ جب پوچھتا ہے غلط بیانی کرتے ہوئے علماء اس کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ماں الگ کر دے تو الگ ہو جا شریعت تجھے اس بات کی اجازت تو دیتی ہے لیکن حق اس کے بھی ادا کر حق اس کے بھی ادا کر اب یہ ماں بچاری بڑھاپے میں اس وقت روتی ہے جب اس کا بچہ کھا رہا ہوتا ہے گوشت ماں کو کھلا رہا ہوتا ہے چٹنی یا اس کو آٹا نہیں دیتا یا اس کو روٹی نہیں دیتا یا اس کو پانی نہیں دیتا یا ماں بیمار ہوتی ہے اس کا سہارا نہیں بنتا رات کو وہ سوتی ہے اٹھتی ہے سوچتی ہے مگر اس کا یہ سہارا نہیں بنتا خدا کی قسم حضرت ابن عمر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں یہ مائیں ایسی تھی کھجور کا درخت خریدا جاتا تھا دس دس ہزار دن کے اندر اور اس کا گودا نکال کر ابن عمر اپنی والدہ کو کھلاتے تھے پلاتے تھے اور کہتے تھے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جس نے ماں باپ کو چھوڑا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا چالیس سال دور سے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی بدبختی کی علامتیں آج مسلم امت کے اندر جنم لے رہی ہیں اور بات وہاں سے چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے نافرمان قوم اس پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برس چکا تھا رب سے پوچھا اللہ ان کو کیا ہوا کہا رات کو انہوں نے تیری نافرمانی کی اللہ نے ان کی بستی ان پہ الٹ دی وہ اس وقت کلمے والے انبیاء تھے ایمان والے رسول تھے ان کی عبادتیں اتنی پکی تھی اگر وہ سو بھی جاتے تھے کوئی غیبانہ ان کی گستاخی کرتا تھا اللہ ان کے اوپر عذاب کے کوڑے الٹا دیتا تھا اللہ ان کو تباہ اور برباد کر دیا کرتے تھے لیکن آج کا نظام یہ ہے مسلمان کی کمزوری اس کے اعمال کی وجہ سے یہاں پر پہنچ گئی کہ اس کا بچہ گالیاں دے تو وہ اس کے لیے فخر کا ذریعہ بنتا ہے حدیث میں تک گالی دینے والا جنت میں نہیں جائے گا ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں صفات آئی لا فی الاسواق یہ نبی بازاروں میں شور نہیں کرے گا لا صحابن فی الاسواق یہ نبی بازاروں میں شور نہیں کرے گا لم یکن فاحشن لم یکن متفحشن ماں کے پیٹ سے بھی یہ پاک بن کر آیا اور دنیا کے بازاروں کے اندر بھی یہ پاک بن کر رہا ولا صحابن فی الاسواقی ولا یدبھا سیاح بس اگر اس کے ساتھ کوئی برائی کرے گا تو یہ اس کا اچھائی کے ساتھ جواب دے گا جنت کے وراثت کی نشانیاں جنت کے وارث کی علامات اور یہ بندہ اپنی تمام گالیوں کا جواب دعاؤں سے عطا کرے گا چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق کا دشمن آپ کے سامنے جب آپ کو برا کہتا رہا گالیاں دیتا رہا نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق اس وقت اللہ کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ابو بکر کے پاس دیکھ رہے ہیں جواب دیتے جا رہے ہیں حضور بیٹھے ہوئے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے صبر کو دیکھ بھی رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد صبر کا پیمانہ جب ٹوٹتا ہے حضرت ابو بکر صدیق گالیوں کا جواب دیتے ہیں اور جب دیتے ہیں اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں ابو بکر صدیق بے چین ہو کر دوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گالیوں کا جواب میں دے نہیں رہا تھا آپ بیٹھے ہوئے تھے اب میں نے اس کو جواب دیا ہے آپ اٹھ گئے ہیں فرمایا اس وقت اللہ کے فرشتے اترتے جا رہے تھے تیری طرف سے جواب دیتے جا رہے تھے تیرے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے جا رہے تھے اب تو بے صبرا ہو گیا ہے تیری طرف سے جواب آیا فرشتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اللہ کا نبی بھی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا آج بچے کی صلاحیت اس پر مت اپناؤ کہ بچے کو کیا آتی ہے گالی آتی ہے ماں کی گالی باپ کی گالی بہن کی گالی کس کی گالی ظاہر ہے بچے کا معلم باپ ہوتا ہے بچے کا معلم ماں ہوتی ہے اس لیے گالیاں دینے والا جب گالیوں کی کثرت کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب جھگڑے کے بعد گالیاں نکل جائیں منہ سے گندی باتیں نکل جائیں منہ سے غلازت کے میدان نکل جائیں تو خدا کی قسم سمجھ جاؤ کہ جنت کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں میں نے دیکھا ایک گھر بننے لگا میں اس کو دیکھنے لگا ایک اینٹ سونے کی رکھی ایک اینٹ چاندی کی رکھی جنت کا محل تیار ہونے لگا میں اپنے امتیوں کی جنت دیکھ رہا تھا اپنے امتیوں کے گھر دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ فرشتہ رک گیا میں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کہ جس کا گھر بن رہا تھا اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور یہ ذکر والوں کا گھر تھا جب تک وہ کرتا رہے گا گھر بنتا جائے گا جب وہ رک جائے گا گھر رک جائے گا جتنا کرتا جائے گا اتنی منزلیں بنے گی جتنا چھوڑے گا اتنی منزلیں ختم ہو جائیں گی جب تک عبادت میں جائے گا اس وقت تک اللہ کے ہاں محل تعمیر ہوں گے جب عبادت رکے گی اللہ کے محل کی تعمیر رک جائے گی میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے کہا آؤ جنت میں تمہیں درخت دکھاتا ہوں جس کا نام توبا ہے میں نے اس درخت کو دیکھا ان الزین آمن وعمل الصالحات ایمان کے بعد نیکیاں کرو تو لہم اللہ تمہیں جنت میں توبہ عطا فرمائے گا وہ حسن معابن بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا اللہ کے نبی جس وقت اس درخت کو دیکھنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے سیمپل بنا کر میرے آقا کو چیک کروائے ہیں میرے نبی کو چیک کروائے ہیں میرے رسول کو چیک کروائے ہیں اللہ کے نبی نے امت کو بھی سب سے قریب میں دیکھا ہے اللہ کے نبی نے امت کے انجام کو بھی سب سے قریب سے دیکھا ہے اللہ کے نبی نے امت کے اعمال کو بھی سب سے قریب سے دیکھا ہے اللہ کے نبی نے امت کے انعامات کو بھی سب سے قریب سے دیکھا ہے ساری چیزیں میرے اللہ نے دکھائی توبا کو جس وقت دیکھا کہا میں نے اس کی ٹہنیوں کو دیکھا ہے عام درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھو خدا کی قسم وہ سوکھ جاتی ہیں میں نے دیکھا کہ توبہ کی ٹہنیاں دن ب دن چمکتی جا رہی ہیں اور درختوں میں جو پھل آتے وہ موسم کے ساتھ آتے ہیں موسم کے ساتھ گرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے اس درخت کے ستر ہزار مرتبہ روزانہ پھل چینج ہوتے ہیں کبھی کبھی کبھی کس کس کس کلر کلر کلر کا کا کا اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اس درخت کے تین ٹکڑے پہلا ٹکڑا جو ہے وہ یاقوت کے پتھروں سے بنایا گیا ہے بیچ کا ٹکڑا جو ہے وہ زبرجت کے پتھروں سے بنایا گیا ہے اور اس کا جو سرا ہے وہ سونے کے پہاڑوں سے بنایا گیا ہے اور میں اس کو دیکھتے ہوئے آنسو بھی گرا رہا تھا اپنی امت کو یاد کروا رہا تھا اپنی امت جب اس میں آئے گی جب اس میں رہے گی خدا کی قسم میں ان تمام چیزوں کی طرف نظریں اٹھا رہا تھا ان الزین الصالحاتی نیکیاں کرتے جاؤ اللہ تمہیں توبہ عطا کرے گا وہ درخت عطا فرمائے گا جس کی ٹہنیاں عمدہ جس کی جڑیں عمدہ جس کا نظام عمدہ جس کے کلر عمدہ میرے نبی کہتے ہیں جنت میں جا کر میں نے حوروں کو بھی دیکھا ہے اور جبرائیل امین کہتے کہتے ہیں میں نے جنت النعیم کو دیکھا ہے جو نیک اعمال والوں کو ملے گی حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل اس جنت کو دیکھو جس کو جنت النعیم کہا جاتا ہے میں جب وہاں پر گیا وہاں پہ اندھیرا تھا میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک حور اس کے اندر داخل ہوئی اور اس کی چمک سے اللہ نے اس جنت کو روشن کیا خدا کی قسم میں اس کی روشنی دیکھ کر وہاں پہ حیران رہ گیا اور قرآن کہتا ہے وہ اشر قتل رب کا جب نور پڑے گا اس جنت پہ تو آپ کی جنت کو چمک ملے گی آپ کا گھر چمکے گا آج پینٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے کچھ ہوتے ہیں بڑے رنگ روگن ہوتے ہیں بڑا نظام ہوتا ہے بڑی صفائیاں ہوتی ہیں بڑی خدمتیں ہوتی ہیں گھر تمام کا تمام صاف ہو جاتا ہے شام کو گندا ہو جاتا ہے میرے آگا کہتے ہیں جنت پہ جانے سے پہلے امت کو وضو کروائیں گے اللہ کی ذات اور جب وضو کروائیں گے ایک چشمے سے جب وضو کرے گی تو اللہ اندر سے تمام گندگیاں نکال دیں گے دوسرے چشمے سے جب وضو کرے گی تو اللہ ظاہری پاک کر دیں گے پھر جب اللہ پہلا گھونٹ پانی کا پہ آئیں گے تو اللہ کی ذات کے پانی میں تاثیر یہ ہے اس کے بعد کبھی اس کو اس پانی کے اندر شدت کی پیاس نہ لگے گی اور میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب یہ بندہ جائے گا اللہ اس کو ہر کونے پہ جانے کی اجازت عطا فرمائیں گے اور میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہاں پر دنیا کے اندر کہتے ہیں ہمیں جو بیویاں عطا ہوتی ہیں پہلے صحابہ کے دور میں تو ان بیویوں کو کوئی نہیں دیکھتا تھا آج ہماری جوان بچیاں ہیں تو اٹھارہ انیس سال تک تو ماں باپ برقع ہی نہیں دیتے کوئی نہیں ابھی تو یہ بچی ہے جب یہ بڑی ہوگی تو اس کو کیا دیں گے برقع دیں گے اور برقع جب دیتے ہیں تو اس برقعے کا بھی بیڑا غرق کر دیا آج کل کے فیشن نے اور برقعے سے کیا ہوا امت کی بچیوں نے یہ دستور نکالا کہ جب برقع پہنتی ہیں تو پہن کر پورا چہرہ ننگا کر کر بازاروں میں گھومتی ہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے مسئلہ کہیں تھا تو امت کو مسئلے کہیں پہ بتا دیے گئے میڈیا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ کہتا ہے جی قرآن کہتا ہے اللہ ما ظہر جتنا ظاہر کرنا ضروری ہے اتنا عورت کو کہو ظاہر کر لے اور ظاہر کرنے میں کیا ہے عورت جب ظاہر کرتی ہے تو پورا چہرہ اس کا کھلا ہوتا ہے اور باقی جسم پہ برقع سوال یہ یہ برقے کا مقصد کیا ہے تیرے چہرے پر اللہ کا نور تیرا چہرہ اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا تیرے چہرے پہ اللہ خامت سے کہتا ہے کہ تھپڑ چہرے پہ نہ مار تیرے چہرے پہ اللہ کہتا ہے کہ اس پیشانی کی چمک کو دیکھ کر آقا تجھے پچھانے گا تمہارے چہرے پہ اللہ دیکھ کر کہتا ہے کہ اس پہ اللہ کی نورانیت کے عکس پڑتے ہیں وہ چہرہ ہماری بہن نے بیٹی نے کھول دیا اور سرے بازار چلنے لگ پڑی جس کی وجہ سے فتنہ یہ ہوا اس کا چہرہ سب کو نظر آتا ہے باقی جسم کسی کو نظر نہیں آتا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے گندی نگاہ والا غلیظ ترین ارادے والا بد بخت بدکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کے اندر شیطانی آنکھ میں جو تیر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جذب کر لیا جاتا ہے اور لوگ مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ جی نماز کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ چہرہ کھلا رہے کوئی بات نہیں تو آج کل کے میڈیا پہ یہ لفظ دے دیا گیا کہ جب نماز کے اندر چہرہ کھل سکتا ہے نماز ہو سکتی ہے تو بازار میں چہرہ کھلے تو کیا چہرہ کیسے کھل سکتا ہے یدنین علی من جلابیب ہن جلابیب کی مثال اگر میں آپ کو اس طرح دوں کہ ایک چھوٹا سا خیمہ بنا کر اپنی بیٹی کو اس میں داخل کر دو چھوٹا سا خیمہ بنا کر بیٹی کو اس میں داخل کر دو اب خیمے کے اندر کسی کو کیا پتا چلے گا کہ یہ عورت ہے کہ مرد بوڑھی ہے کہ جوان کیسی ہے کیسی نہیں یہ جلاب کا لفظ ہے جلابی ہی بھی اس پوری عورت پر جلباب ڈالو جس طرح کہ آج کل بعض حضرات نے ٹوپی والے برقے پہنے ہوتے ہیں وہ جلباب میں شمار ہوتے ہیں اور امت نے اس پردے کا اس طرح بیڑا گرک کر دیا کہ اٹھارہ سال تک ماں باپ پردہ نہیں کرواتے تیری بچی کا بھی تو شناختی کارڈ نہیں بنا حضرت عائشہ صدیقہ نو سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے ہاں رخصت ہو کر تشریف لائی اور اٹھارہ سال کی جب عمر ہوئی اللہ کے نبی اس کائنات میں سے دنیا سے آخرت میں رحلت فرما گئے نو سال تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے پر طلب پر علم پر حدیث پر مہارت پر اتنے آگے بڑھ چکی تھی کہ جنت کے فرشتے آ کر ان پہ سلام کیا کرتے تھے آج اٹھارہ سال کی بچی کو کہا جاتا ہے اٹھارہ سال کی ہو گئی اب دو اس کو پردہ اب کیوں پردہ دو جو چیز آپ کی بنیاد پر ہے وہ آپ کے کام آئے گی اٹھارہ سال کی بچی کو جب پردہ دیا تو ماں سے کہتی جی مجھ سے وہ پرانے پردے نہیں کیے جاتے میں کر لوں گی لیکن چہرہ کھولوں گی کر لوں گی برقع میں کیا کروں گی برکے کا مقصد فقیر بناؤ عورت کو سادہ بناؤ اس کی طرف نگاہ کرنے کا دل بھی نہ کرے یہ ہے عورت کے برکے کا مقصد آج کل ایسے برکے بنا دیے جاتے ہیں کہ ان برقوں کو جازی میں نظر بنا دیا گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنتی جب جنت میں جائے گا اللہ کہتے ہیں انکاہ نہ ہوم ہم اس کا نکاح حور آئینہ سے کریں گے حور آئینہ کہتے ہیں وہ عورت جس کو دیکھ کر آپ کی نگاہ حیران ہو جائے جس کو دیکھ کر آپ کی نگاہ حیران ہو جائے اور جو گندی نگاہیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے اور دوری کا نتیجہ ہے سور آئینہ اور کیسی ہے اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے فورم الخیام اللہ نے ان کو خیموں میں رکھا ہوا ہے خیمے جو میں نے آپ کو بتایا نا خیمے کے اندر رکھو اپنی بچی کو حورم مقصورات الخیام خیمے میں لم یتمس ہن ان سن کسی انسان نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ان سن اور اس کے بعد کسی جنات نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور کس لیے رکھی ہیں اللہ نے آپ جیسے ایمان والے اللہ کے نبی کی اس امت کے لیے رکھی ہیں جس نے اپنی نگاہوں کو سمیٹا جس نے اپنے آپ کو حفاظت کے دامن میں رکھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت میں جنت کو دیکھ کر آیا ہوں خدا کی قسم وہ چھوڑنے والی چیز نہیں بھولنے والی چیز نہیں دھوکے والی چیز نہیں وہ جھوٹ نہیں کوئی فریب نہیں وہ اللہ کا گھر اللہ کی تعمیر اللہ کی بنیاد اللہ کی ترقی اللہ کا ذریعہ ہے تو کائنات اس بات پر فخر کرے کہ جس وقت ہمارے آقا کو چابی عطا کر دی جائے گی تو اللہ کے حبیب اس چابی کو لے کر جنت کو کھولیں گے اور میں نے بتایا کہ جب پیاس کی شدت والا یہ کہے گا کہ میں نے پانی پینا ہے میں نے پانی پینا ہے اب پانی پینے کے اندر جو پانی پلانے والے ہوتے ہیں ان کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں ان کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو جلدی جلدی گلاس دیتے ہیں لو بھائی ان کو پلاؤ کوئی ادھر سے آواز آئی بھائی ادھر لے آؤ جیسے شادیوں میں سالن بھائی سالن تو ادھر لے آؤ چاول تو ادھر لے آؤ کوئی دو چار بوٹیاں ڈلوا کے لے آؤ کوئی یہ کر لو کوئی وہ کر لو یہ اس کی پلیٹ ہے یہ اس کی پلیٹ ہے یہ اس کی پلیٹ ہے یہ تقسیم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقسیم والی دو شخصیات ایک سیدنا ابو بکر صدیق دوسرے سیدنا عمر بن خطاب ابو بکر صدیق کی اگر بات کرو تو ایسا صحیح جس نے اپنے گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑی اور حضرت عمر کی بات کرو ایسا منصف جس نے اپنی بیوی سے کہا غنیمت کے مال کو رکھنا تو کیا تو تقسیم بھی نہیں کر سکتی اگر یہ کپڑوں سے خوشبو تیری آ گئی تو قیامت کے دن اللہ کو میں کیا جواب دوں گا ایسا منصف اور بیچ میں سینٹر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ساکیے کوثر ساکیے حوض کوثر سا کوثر پورے نبیوں کو پلانے والے رسولوں کو پلانے والے امت کو پلانے والے علماء کو پلانے والے عورتوں کو مردوں کو جنتیوں کو سب کو پلانے والے کون ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے فرمایا تم میرے حوض پر وارد ہو جاؤ گے وہ انا فرت میں تم سے آگے بڑھ کر وہاں پہ پہنچوں گا خدا کی قسم جب تم آؤ گے میں اپنے دستے مبارک سے تمہیں حوض کو سر بھر کے عطا کروں گا اور اس کے برتن اس طرح ہیں جس طرح آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اور ان کے سائز اتنے ہیں جتنے حجر کے مٹکے ہیں جو ہاتھیوں کے کانوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں سائز سے بھی بڑے ہوتے ہیں یہ بھر کر اللہ کے حبیب دیں گے ابو بکر کو آگے چلاؤ ادھر سے عمر کو آگے چلاؤ بیچ میں رسول اکرم قاسم ہے ان انا قاسم میں کیا ہوں قاسم واللہ موتی میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے تو یہ جنت کے لیے آپ کی ترقی آپ کے اعمال سے بنتی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر آپ نے پینا ہے سب امتوں نے پینا ہے سب نبیوں نے پینا ہے اس لیے میرے محترم بھائیوں حضرت عمر ٹھنڈا شربت نہیں پیتے تھے کہتے تھے میرے نبی نے کہا ہے کہ دنیا میں مزے لے گا آخرت میں نہیں ملیں گے تو میں اس لیے نہیں پیتا اور حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے کہا شہد کی جو نہر ہوگی اتنی ٹھنڈی ہوگی کہ دنیا میں اتنا ٹھنڈا کوئی نہیں ہو سکتا اور پیاس کی وہ طلب ہوگی جو دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتی اس لیے میرے محترم بھائیو دوست بزرگوں اللہ کی نعمتوں سے ایمان کے ساتھ ان کو مزین کرو اپنی بچیوں کو پردے کی زندگی سکھاؤ اپنی بچیوں کو ایمان کی زندگی بتاؤ اپنی بچیوں کو عورت نے اور مرد نے بازاروں کا بیڑا غرق کیا ہے عورت نے اور مرد نے اور عورتیں کس کی ہماری بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہماری بہویں ساری ہماری ہم نے بازار کو سر راہ غلط کی ہے جہاں پر اللہ کے نظام ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کی دعوتیں ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کے کلمے ہوتے ہیں وہاں پر پوری دنیا میں اللہ اپنی ایمانیات سے کائنات کو مزین کرتے ہیں جہاں پہ ایمان سے بندہ پھسلے پردے سے پھسلے ایمان سے پھسلے صفات سے پھسلے اللہ کی طرف سے پھر وہاں ذلتیں آتی ہیں تباہیاں آتی ہیں عروج ختم ہو کے زوال پیدا ہوتے ہیں اللہ ہمیں اس جنت کو یقین میں لانے کی اور اس کو اپنانے کی اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما